اور مبارک ہیں وہ زبانیں جو ان آیتوں کو پڑھیں گی سورہ توحا وہ مبارک صورت ہے جس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے خطرناک مشرق کو مسلمان ہونے پر مجبور کیا اس صورت کی آیتوں کی تلاوت ان کی ہدایت کا سبب بنی آپ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخت مشرق تھے مسلمان ہونے والوں کی پٹائی کیا کرتے تھے مارا کرتے تھے ان کو سزائے دیتے تھے لیکن اس صورت نے ان کو ایمان قبول کرنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گرنے پر مجبور کیا یہ اس طرح ایک عظیم صورت ہے کہ اتنے سخت کافر کا دل اس صورت کے ذریعے موم ہو گیا نرم ہو گیا سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس صورت نے ایک خطرناک کافر ایک سخت مشرق کے دل کو نرم کر دیا تھا کیا ہمارے دل بھی اس صورت کے تلاوت کرنے سے نرم ہوتے ہیں یا نہیں اگر نرم ہوتے ہیں پھر تو شکر کرنے کی بات ہے اگر نرم نہیں ہوتے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایک مشرق کے دل کو نرم کرنے اور اس کی آنکھوں کو رلانے کے لیے یہ صورت کافی تھی لیکن ہمارے دلوں کو نرم کرنے اور ہماری آنکھوں کو رلانے کے لیے کافی نہیں ہو رہی ہے تو پھر ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے مسلمان ہوئے یہ واقعہ بہت مشہور ہے ایک روز وہ تلوار لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکلے قتل کے ارادے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے راستے میں نعیم بن عبداللہ ملے جو کہ صحابی تھے لیکن خفیہ اس لیے کہ لوگ اس وقت کھل کر مسلمان نہیں ہو سکتے تھے مشرقین ان کو پکڑ کر مارا کرتے تھے تو نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ کہاں جا رہے عمر یہ ننگی تلوار لے کر کہا کہ اس شخص کو مارنے جا رہا ہوں جس نے لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے لوگوں کو خراب کیا ہوا ہے قریش کے درمیان اختلاف ڈال دیا ہے ہمارے بتوں کو برا بلا کہتا ہے ہمارے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہے نعیم نے کہا عمر تم دھوکے میں ہو تم یہ سمجھتے ہو کہ تم محمد کو قتل کر دو گے اور ان کا خاندان جو ہے خاموش رہے گا محمد کو قتل کرنے کے بعد تم زمین پر زندہ چلتے پھرتے رہو گے وہ تمہیں بھی قتل کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم نعائم بن عبداللہ نے حضرت عمر کو کہا تم محمد کو مارنے جا رہے ہو جبکہ تمہارے بہنوی اور تمہاری بہن مسلمان ہو چکی ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر ان کی بات اثر کر گئی اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کی بجائے اپنی بہن کے گھر کی طرف دوڑے وہاں پر حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان دونوں میاں بیوی کو قرآن پڑھا رہے تھے سورہ سورہ توحا توحا پڑھا رہے تھے ان لوگوں نے جب محسوس کیا کہ عمر آ رہے ہیں تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گھر کے کسی کمرے میں یا کسی کونے میں چھپ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن تھی ان کا نام فاطمہ تھا فاطمہ بنت خطاب تو فاطمہ نے قرآن کریم کی یہ جو لکھے ہوئے صفحے تھے انہیں چھپا لیا مگر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں ان کے قرآن پڑھنے کی آواز تو آ چکی تھی اس لیے پوچھا کہ یہ پڑھنے پڑھانے کی آواز کیسی تھی انہوں نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی ادھر ادھر کرنے کی مگر حضرت عمر تو غصے میں تھے ان کو تو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ یہ دونوں مسلمان ہیں تو غصے میں کہا کہ تم دونوں مسلمان ہو گئے ہو اور پھر اپنے بہنوی سعید بن زید پر ٹوٹ پڑے ان کو زبردست مارنا شروع کیا ان کی بہن فاطمہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو میرے شوہر کو مار رہا ہے تو وہ بھی کھڑی ہو گئی اپنے شوہر کو بچانے کے لیے عمر نے ان کو بھی مارا مار مار کر زخمی کر دیا اپنی بہن کو جب حالت اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ دونوں کی پٹائی ہو رہی ہے اور دونوں زخمی ہیں تو دونوں نے حضرت عمر کی بہن فاطمہ اور ان کے بہنوی سعید بن زید نے کہا کہ آپ جتنا بھی ہمیں ماریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم مسلمان ہو چکے ہیں آپ کی مار پیٹ سے ہم کافر نہیں بنیں گے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لے آئے ہیں آپ جو کر سکتے ہیں کریں فاطمہ کے زخموں سے خون جاری تھا خون بہ رہا تھا اتنا زیادہ مارا تھا اس حالت کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے سے شرمندہ سے ہوئے اور اپنی بہن کو کہا کہ وہ مجھے دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے تاکہ میں بھی دیکھوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کن باتوں کی تعلیم دیتے ہیں لوگوں کو کیا سکھاتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ پڑھے لکھے آدمی تھے عرب میں پڑھے لکھے آدمی بہت کم ہوتے تھے اس زمانے میں لیکن حضرت عمر کو لکھنا پڑھنا آتا تھا بہن نے کہا کہ ہمیں خطرہ ہے کہ اگر ہم آپ کو یہ صفحات دے دیں تو آپ اس کو پھاڑ دو گے ضائع کر دو گے تو انہوں نے قسم کھائی کہ نہیں میں اس کو ضائع نہیں کروں گا میں صرف دیکھوں گا پڑھ کر تمہیں واپس کر دوں گا فاطمہ نے جب دیکھا کہ عمر تھوڑے نرم ہو گئے ہیں تو سوچا کہ شاید قرآن کریم کی صورت کو دیکھ کر یہ مسلمان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 نرم ہو گیا بالکل اور کہا کہ یہ تو بہت عجیب کلام ہے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ جو کسی کونے میں چھپے ہوئے تھے انہوں نے جب یہ کیفیت دیکھی کہ یہ آدمی تو بدل گیا ہے تو پھر وہاں سے وہ نکلے اور کہا اے عمر مجھے اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالی نے تمہیں اپنے پیغمبر کی دعا کے لیے قبول کر لیا ہے حضرت خبام نے کہا کل میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ اسلام کی مدد کر ابو الحکم کے ذریعے یا عمر کے ذریعے ابو الحکم ابو جہل کا نام ہے اور عمر عمر ہے مطلب یہ تھا کہ ان دونوں میں سے کوئی مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کی جماعت جو کہ کمزور تھی نا تو مضبوط ہو جائے گی دونوں بہت سخت لوگ تھے نا حضرت خباب نے کہا کہ اے عمر اب تو اس موقع کو غنیمت سمجھ لو اللہ نے اپنے پیغمبر کی دعا آپ کے حق میں قبول کر لی ہے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ کافروں کا بڑا سردار اور ہمارا دشمن آ رہا ہے تو وہ ان پر حملہ کرتے ہیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس طرح مت کرو اگر یہ لڑنے کے لیے آیا ہے تو اس کا کام ہم تمام کر دیں گے اور اگر یہ کسی اور مقصد سے آیا ہے تو آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہونے آیا ہوں اشد اللہ الا اللہ و اشد ان محمد ابد ہو و رسول کافروں کا یہ اتنا بڑا سردار اور اتنا سخت قسم کا مشرق جو مسلمانوں کو سزائے دیتا تھا مسلمانوں کو مارتا تھا خود مسلمان ہو گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا مسلمان ہوئے کافروں کے درمیان ایک زلزلہ ہو گیا ہلچل مچ گئی کافروں کے درمیان کہ یہ شخص مسلمان ہو گیا تو پھر ہماری خیر نہیں اور انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ جب میں کافر تھا مسلمانوں کو مارتا تھا میں مسلمانوں کے خلاف ایک عذاب بنا ہوا تھا اب میں مسلمانوں گیا ہوں اب کافروں کے خلاف میں کام کروں گا اب مجھے خدمت کرنے کا موقع دیں اگر آپ اجازت دیں تو کعبہ میں جا کر سب کے سامنے نماز پڑھیں گے کھل کر چالیس شخص اس وقت تک مسلمان ہو چکے تھے جن میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا چالیسویں مسلمان ہیں یا اکتالیسویں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور مسلمان ان کے پیچھے پیچھے اور سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں کعبے کے اندر آ گئے ہیں اور کھل کر سب کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں تو کافروں نے جب یہ دیکھا تو بہت پریشان ہوئے لیکن اب کیا ہو سکتا تھا ان کے سامنے تو عمر کھڑا ہوا تھا اور عمر سے تو اتنا زیادہ ڈرتے تھے کہ کوئی ان کے سامنے نہیں آتا تھا حتیٰ کہ دوسرے صحابہ نے تو چھپ چھپ کر ہجرت کی لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کرنے لگے اپنے وطن مکہ سے مدینے کی طرف تو انہوں نے مکے میں آ کر لوگوں کو اعلان کیا سنو سنو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں تو سب لوگ آئے کہا کہ میں ہجرت کر رہا ہوں مدینے کی طرف جا رہا ہوں تم میں سے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائیں اور اس کی بیوی اس پر روئے اور اس کی جان چلی جائے تو وہ فلان جگہ میں آ جائے میں اس کے ساتھ لڑوں گا وہاں پر اتنے زیادہ بہادر آدمی تھے نڈر آدمی تھے دلیر آدمی تھے نہیں ڈرتے تھے لوگ اس سے لوگ ان سے ڈرتے تھے اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی نا اے اللہ مجھے یا عمر دے دے یا عمر دے دے عمر بن ہشام یا ابو جہل کا نام ہے یا عمر دے یا عمر دے تو اللہ تعالی نے عمر مسلمانوں کو دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ایک گلی سے گزر رہے ہوں تو شیطان دوسری گلی سے گزرتا ہے یعنی شیطان بھی ان سے ڈرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو عمر ہوتے اللہ تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہمیں ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے بس یہ سورہ سورا سے متعلق واقعہ ہے کہ اس صورت نے اللہ کے فضل سے اتنے سخت مشرق کو مسلمان ہونے پر مجبور کیا ان کے دل کو نرم کیا ان کی آنکھوں کو رلایا اگر آج ہم اس صورت کا تلاوت کرتے ہوئے ہمارے دل نرم نہیں ہوتے ہیں ہماری آنکھیں نہیں روتی ہیں تو ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے اور اپنے ایمان کو اچھی طرح دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح کے مسلمان ہیں وہ ایک کافر آدمی ایک مشرق شخص قرآن کریم کی ان آیات کو پڑھ کر متاثر ہوا تھا مسلمان ہو گیا تھا اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ہمارے اوپر ان آیات کا کوئی اثر نہیں ہے تو یہ بہت خطرناک بات ہے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبی اجمائن